عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زیادہ کم تر و آسان ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچانوے یہ حدیث صحیح ہے